آسانی کا مذہب ایک صحیح بخاری نمبر انتالیس میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کے دین سادہ اور سیدھا اور مسلمان کو اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ سادہ دینی اور دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے اسلام مسلمانوں سے یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ وہ امال صالحہ کی ادائیگی میں اپنے اوپر بوجھ ڈالے لیکن در حقیقت یہ سادگی سکھاتا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین ہے امام بخاری کی ادب المفرد نمبر دو سو ستاسی میں موجود ایک حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنی چاہیے جو بلا شبہ اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے طور پر پورا کرنے کی ان کی طاقت کسی مسلمان پر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتی اس کی تصدیق قرآن مجید کی صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو چھیاسی میں ہوتی ہے اللہ کسی جان کو اس کی طاقت کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا اس کے بعد انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دن میں سے کچھ وقت اسلامی تعلیمات کے مطالعہ کے لیے نکالیں تاکہ وہ اپنی طاقت کے مطابق قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر عمل کر سکیں صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود حدیث کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو راغب کرتا ہے اگر کوئی مسلمان اس طرز عمل پر قائم رہے تو ان پر ایسی رحمت نازل کی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے تئیں اپنے تمام فرائض ادا کریں گے اور اس دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے وقت نکالیں گے اور اسراف اور اسراف کے بغیر اس طرح ایک مسلمان اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اگر ان کے پاس زیر کفالت ہیں جیسے کہ بچے تو انہیں چاہیے کہ انہیں بھی یہی سکھائیں اس طرح ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں خود پر زیادہ بوجھ ڈالنا چیزوں کو مشکل بنا دیتا ہے اور کسی کو مکمل طور پر چھوڑنے پر مجبور کر سکتا ہے اور بہت زیادہ آرام کرنا چیزوں کو مشکل بنا دے گا کیونکہ انسان کاہلی کی وجہ سے دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا اس لیے توازن بہترین ہے جس کی اسلام ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہے جیسا کہ اسلام سادہ ہے حلال اور حرام واضح سمجھنے میں آسان اور عمل کرنے میں آسان ہے لہذا کسی کو اپنے آپ نے زیر کفالت افراد کے لیے دینی علم کی تحقیق اور اس پر عمل کر کے ایسی چیزوں کو پیچیدہ نہیں کرنا چاہیے جس کی جڑے ہدایت کے دو ماخذ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں نہ ہوں جب کوئی ان دونوں ذرائع پر سختی سے عمل کرے گا تو وہ اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کرے گا آخر میں توسیع کے ذریعہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کو سادہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی اسراف اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کے مطابق مادی دنیا جیسے حلال مال کے لیے کوشش کرتا جو جتنا زیادہ اس پر عمل کرے گا اس کی دنیاوی زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی جائے گی جب یہ ان کے سادہ مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا باعث بنتا ہے آسانی کا مذہب دو صحیح بخاری نمبر 6125 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے لیے مشکل بنانے کی بجائے آسان بنانے کی تلقین فرمائی اور دوسروں کو خوشخبری دینا اور نہ ڈرانا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے لیے چیزوں کو آسان بنائے سب سے پہلے اسلامی علم کو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے تاکہ وہ اپنے واجبات کو پورا کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات پر عمل کر سکے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے اور ان کے زیر کفالت افراد کی ضروریات اس سے انہیں فضول خرچی یا اسراف کے بغیر حلال چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی وقت ملے گا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق عمل سالے کے لیے کرے نہ کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے کیونکہ اسلام میں یہ ناپسندیدہ ہے صحیح بخاری نمبر 6465 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے متوازن طرز عمل ہمیشہ بہترین ہوتا ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں خصوصاً مذہبی معاملات میں تاکہ لوگ اسلام سے نفرت نہ کریں یہ مانتے ہوئے کہ یہ ایک بوجھل مذہب ہے جبکہ یہ ایک سادہ اور آسان مذہب ہے اس کی تصدیق امام بخاری کی ادب المفرد نمبر دو سو ستاسی میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے دوسروں کو خصوصاً بچوں کو سکھانا ضروری ہے اگر بچے غلط طریقے سے مانتے ہیں کہ اسلام ایک مشکل مذہب ہے تو وہ بڑے ہو کر اس سے منہ موڑ لیں گے بچوں کو سکھایا جائے کہ اسلام میں کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور وہ اچھے اور صحت مند طریقوں سے تفریح کے لیے کافی وقت چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ دینی معاملات میں اپنے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کاہل ہو جائے اور دوسروں کو کاہل ہونا سکھائے کیونکہ کم از کم فرائض کو ہر وقت پورا کرنا ضروری ہے اللہ یہ کہ اسلام اس سے مستثن ہو سستی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا صرف اپنی خواہشات کو مانتا ہے دوسروں کے لیے چیزوں کو آسان بنانے کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسروں سے اپنے مکمل حقوق کا مطالبہ نہیں کرتا ہے اس کے بجائے انہیں اپنی مدد کرنے اور دوسروں کے لیے آسان بنانے کے لیے ان کی جسمانی یا مالی طاقت جیسے وسائل کو استعمال کرنا چاہیے بعض صورتوں میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ناکامی سزا کا باعث بنتی ہے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ایک مسلمان کو صرف بعض صورتوں میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرے جن پر ان کے حقوق ہیں مثال کے طور پر ایک والدین اپنے بالغ بچے کو گھر کے کسی خاص کام سے عذر کر سکتے ہیں اور یہ کام خود کر سکتے ہیں اگر ان کے پاس بغیر کسی پریشانی کے ایسا کرنے کا ذریعہ ہے خاص طور پر اگر وہ بچہ کام سے تھک کر گھر لوٹتا ہے یہ نرمی اور رحم نہ صرف اللہ تعالیٰ کو ان پر زیادہ رحم کرنے کا باعث بنے گا بلکہ اس سے لوگوں میں ان کے لیے محبت اور احترام بھی بڑھے گا جو ہمیشہ اپنے پورے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے وہ گناہ گار نہیں ہے لیکن اگر وہ اس طرح کا برتاؤ کریں گے تو وہ اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا لیکن جو لوگ دوسروں کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دونوں جہانوں میں مشکلیں پیدا کرتا ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور عظیم انعامات کی یاد دلائے جو وہ مسلمانوں کو اس دنیا اور آخرت میں عطا کرتا ہے جو اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اور تقدیر کا سامنا کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ یہ طریقہ زیادہ تر معاملات میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف ترغیب دینے میں زیادہ کارگر ہے صرف بعض صورتوں میں جب کوئی خواہش مند سوچ میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہو اس امید کے ساتھ کہ وہ کامیاب ہو جائے گا کیا کسی مسلمان کو ان کے اس عمل کے نتائج سے خبردار کرنا چاہیے ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے ایک توازن بہترین ہے جس کے ذریعے گناہوں سے بچنے کے لیے اس کی اطاعت اور اس سے ڈرنے کی ترغیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ پر امید کا استعمال کیا جائے اور جب بھی کوئی عدم توازن محسوس کرتا ہے یا دوسروں کو دیکھتا ہے جو عدم توازن کا شکار ہو چکے ہیں تو ایک مسلمان کو اپنے آپ کو اور دوسروں کو صحیح درمیانی راستے پر لانے کے لیے مناسب عمل کرنا چاہیے آسانی کا مذہب تین صحیح مسلم نمبر سات ہزار ایک سو انتیس میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دینی مسائل پر گفتگو کرتے وقت صحیح وقت کا انتخاب کرتے کیونکہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے تھے زیادہ بوجھ ان کو برداشت کرنا حالانکہ ایک مسلمان کے پاس اس کے سوا کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات کو سیکھے اور اس پر عمل کرے کیونکہ یہ اس کے ایمان کے دعویٰ کا عملی ثبوت ہے اس سے کم نہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی قوت کے مطابق عمل کرے اور دوسروں کے ساتھ ان کی ذہنی اور جسمانی طاقت کے مطابق سلوک کرے تاکہ وہ خود بھی تنگ نہ ہو اور نہ ہی دوسروں کو اسلام سے تنگ کرے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر شخص کو منفرد بنایا گیا ہے اور اسے مختلف نعمتیں اور تحفے دیے گئے مثال کے طور پر کچھ لوگوں میں زیادہ رضاکارانہ روزے رکھنے کی طاقت ہوتی ہے جبکہ دوسروں میں نہیں کچھ کے پاس دماغی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دن بھر قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعہ میں گزار سکیں جبکہ کچھ نہیں رکھتے کچھ لوگ خوشی سے سارا دن دوسروں کے ساتھ مذہبی مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں جبکہ دوسروں کے پاس ایسا کرنے کے لیے توجہ یا ذہنی طاقت نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتے وہ برے مسلمان ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی صلاحیت طاقت نیت اور اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کرے گا اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ جب رضاکارانہ مذہبی معاملات میں جدوجہد جہد کرنے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو خود دوسروں پر زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو تھوڑا تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ تنگ نہ ہوں اور مکمل طور پر ہار نہ مانی اگر کسی مسلمان کو رضاکارانہ دینی امور میں کوشش کرنے کی طاقت دی گئی ہے تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرے جیسا کہ اس نے انہیں عطا کیا ہے اس کو سمجھنا غرور کے مہلک گناہ کو روک دے گا جس کی قیمت ایک ایٹم کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے صحیح مسلم نمبر دو سو پیسٹھ میں موجود حدیث میں اس کی تنبی کی گئی ہے دوسروں کے لیے چیزوں کو آسان بنانا چاہیے خاص طور پر بچوں کے لیے تاکہ وہ سمجھی کہ اسلام ایک سادہ اور آسان مذہب ہے جس میں چند ذمہ داریاں جن کا مقصد دونوں جہانوں میں کامیابی اور امن کے حصول میں ان کی مدد کرنا ہے آسانی کا مذہب چار میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر دیکھی جس پر مختصر آباد کی جائے گی اس نے ایک کامیاب غیر مسلم تاجر کے بارے میں اطلاع دی اس میں بحث کی گئی کہ اس نے اپنے کاروبار کے آغاز میں کس طرح جدوجہد کی اور کتنے سالوں کی محنت تناؤ اور قربانی نے ملٹی ملین پاؤنڈ کا کامیاب کاروبار کیا اس سے مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا باب گیارہ ہود آیت ایک سو پندرہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا یہ آیت امید فراہم کرتی ہے کہ جب تک کوئی حلال اور فائدہ مند کام کرنے کی کوشش کرے گا اس کی کوششیں رائے گا نہیں جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا جو اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے تو وہ ان مسلمانوں کی حمایت کیوں نہیں کرے گا جو اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر یقین رکھتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مادی دنیا کے لیے لوگوں کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا تو آخرت کی بھلائی کے لیے کوشش کرنے والوں کی کوششوں کو کیسے ضائع کر سکتا ہے لہذا لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل کرنے کی کوشش کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں نے کچھ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد حلال آمدنی حاصل کرنے کی جدوجہد ترک کر دی ہے اس کے بجائے وہ سماجی فوائد حاصل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں اور معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں جو لوگ وظائف حاصل کرنے کے حقدار ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے رہیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے لیکن جو اپنے لیے کمانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ایسا کریں اور معاشرے میں اپنا حصہ ڈالیں یہ آیت مسلمانوں کو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے چاہے وہ ان کی کوششوں کی قدر نہ کرے اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ ان کی کاوشیں درج ہو چکی ہیں اور اس کا اجر دونوں جہانوں میں ملے گا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو بھی حلال عمل کرے خواہ وہ دنیاوی ہو جیسے کاروبار کا موقع ہو آ وہ کوئی دینی کام انجام دے اسے اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو عطا فرمائے گا کامیابی جلد ابدیر